حسین شاہ صاحب محب صحابہ اور اہل مد جل العالی اپنے بزرگوں اسلاف اپنے آبا و اجداد اپنے بڑوں کو مبارک عقیدہ اہل سنت و جماعت صحیح اور حق سمجھنے جاننے ماننے کے بعد شیعہ مذہب کو چھوڑتے ہوئے اس مسجد شریف کی انہوں نے بنیاد میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے مسجد شریف جو تمام کی تمام آپ دیکھ رہے ہیں یہ فقط شاہ صاحب قبلہ کی ذاتی خدمت کوشش اور مسائل جمیلہ کا نتیجہ مسجد شریف کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نام مبارک ان شاء اللہ یہ نام مبارک بتا رہا ہے شاہ صاحب قبلہ نے اپنے بزرگوں کے عقیدہ اہل سنت و جماعت سنی عقیدے کو صحیح زندہ فرمایا اس عقیدے کے سچے دل سے آپ قائل پابند ہوئے ہیں ان شاء اللہ اس برکت سے شاہ صاحب کا نام شریف اس مسجد کے ساتھ ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے اور شاہ صاحب روز محشر اپنے خاندان مبارک کے سائے میں ہوں میرے دوستو صحیح حدیث شریف میں آتا ہے من بنا لاہ مسجد بن اللہ لہو بیتن فل جن جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے بلکہ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے ولو کا مفا سے کونج کے آشیانے جتنا کونج کے آشیانے جتنا جو گھر بنائے مسجد خدا کے لیے تو اس کا گھر خدا جنت میں بنا خدا کے لیے ہو برشر خدا کے لیے اور شاہ صاحب کا مقصد بحمد اللہ تعالی ایک سچے مذہب کے ساتھ اپنی برادری کو چھوڑ کر ایک سچے مذہب کے ساتھ لگنا پھر اس مسجد کو تعمیر کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کی نیت شریف ہی اللہ تعالی کا مقصد اللہ تعالی کی رضا اور خوش ندی کے سوا کچھ نہیں اللہ تعالی مزید اخلاص عمل کی دولت سے نوازے اور شاہ صاحب کو آپ کے گھرانے کو استقامت عطا فرمائے میرے دوستو اس وقت کیونکہ شاہ صاحب نے رجوع فرمایا اپنے آبا و اجداد کے عقیدہ مبارک اور مذہب حق کی طرف تو ترک کیا ایک اور مذہب کو التظام کیا ایک اور مذہب کو سادہ سے گرام شاہ صاحب نے جس طرح مجھے بتایا ضلع ہوشیارپور انڈیا میں ان کے اجدا آبا اجداد میں سے جد ہم ہیں سید سید علی عباس شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وہاں پر عرص مبارک ہوتا ہے وہ اہل سنت و جماعت تھے کٹر تو شاہ صاحب قبلہ انشاءاللہ اس مسجد شریف کی تعمیر سے اہل سنت و جماعت کے مبارک مذہب کو قبول کرنے سے اپنے بزرگوں کی روحوں ارواح طیبہ کو خوش کر اس مناسبت بندہ ناچی انتہائی ایک تحقیقی سا موضوع پہلی بار پیش کر رہا ہے مسجد کا افتتاح ہے مسجد کا پہلا جمعہ شریف ہے تو موضوع بھی میرا یہ دنیا میں پہلی بار پیش اس موضوع کا نام ہے سر بزرگ ترین سر بزرگ ترین در فضیلت بہترین اردو میں صحابہ کرام کی فضیلت کا اعلی ترین پیمانہ بہترین پیمانہ یہ موضوع سند المحدثین ہندوستان کے تمام اولیاء اور علماء کے استاد شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتح عزیزی شریف ہے جو میرے ہاتھ میں ہے آپ نے اس فتح شریف میں اپنی کتاب مبارک جس نے عرب اعظم کو اپنا عقیدت مند بنایا اور اپنا سکہ منوایا جس کتاب میں اس کا نام ہے تحفہ اتنا آشاری اخلاع عشریہ کا آپ نے خاتمہ لکھا افسوس ہے وہ ادھر توحفہ اصلاح عشریہ کے ساتھ نہیں چھپا یا ہو سکتا چھپاؤ لیکن یہ فتح عزیزی جو ہے اس میں وہ شامل ہے صحابہ کرام کی فضیلت جو ہے نا امت سے سب سے افضلیت جو ہے یعنی صحابہ وہی جنہوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی چاہے وہ اہل بیت سے ہوں چاہے صحابہ ہوں وہ سب صحابہ ہی ہیں تو سب صحابہ کرام کی امت سے جو فضیلت ہے اور شان زیادہ ہے شیخ صاحب نے شیخ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس پر یہ بہترین بیان لکھا ہے جس کا میں پہلی مرتبہ دنیا میں خلاصہ کر سکتا ہوں تو گزارش ہے کہ شیخ لکھتے ہیں فضیلت اور شان دو قسم ہے انہی کے لفظ پیش کر کے پھر آسان کروں گا فرمایا فضیلت دو قسم ہے شان دو قسم ہے ایک ہوتا ہے فضل فضیلت اختصاصی اور ایک ہوتی ہے فضیلت جزائی آسان لفظوں میں فضیلت اور شان خدا پاک کا چناؤ اور اس کی پسند کے ساتھ بغیر کسی عمل کے بغیر کچھ کرنے اس کی طرف سے چناؤ ہو گیا چیز اس کو پسند کسی وجہ سے مالک ہے خالق ہے جس چیز کو جیسے چاہے پسند تو جو فضیلت اور شان صرف اس ذات کے اختصاص چناؤ اور پسند کے ساتھ ہوتی ہے بغیر کسی عمل اس کو کہتے ہیں فضل اختصاصی اور جو عمل کے ساتھ ہوتی ہے کرنے کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ بنتا ہے یہ فضل جزائی ہے اس کو فضیلت عملی کہو جزائی کہو یعنی خدا کی طرف سے یہ جزا ہوتی ہے جو انسان نے کیا اس کی جزا تو فضیلت کی یہ دو قسمیں ہو گئی جو پہلی قسم ہے اس میں نہ اختلاف ہے اس میں نہ اختلاف ہے نہ انکار ہے نہ کوئی جھگڑا ہے سب دنیا اہل ایمان مانتے ہیں اللہ تعالی جس چیز کو چاہتا ہے بغیر کسی عمل کے اس کے اس کو پسند فرماتا ہے مثلا گھروں میں سے اس نے کعبہ کو پسند فرمایا کس کو پسند فرمایا اب کابت اللہ نے کوئی عمل نہیں کیا کوئی اس سے نیکی نہیں خدا پاک کو راضی کرنے کے لیے کوئی کار خیر نہیں اس نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا حجر اسود ہے اس کو مالک نے پسند کیا کوہ تور ہے اس کو پسند کیا اہد پہاڑ ہے اس کو پسند کیا مسجدوں میں دیکھتے ہیں آپ مسلمان کی مسجد و خدا نے اس کو پسند کر لیا اب مسجد سے کوئی عمل تو نہیں کسی وجہ سے کسی نسبت سے کسی بات پرور پروردگار نے جس چیز کو پسند کرنا چاہا کر لیا یہ عمل کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا یہ خدا کا انتخاب کیا ہے بولو انتخاب کہہ لو شیخ عبد العزیز کی زبان میں اختصاص کہہ لو اختصاص اور انتخاب خدا کا ہے یہ فضیلت اللہ تعالی نے جس چیز کو دی ہوئی ہے بغیر اس کے عمل کے دی ہوئی ہے بغیر کرنے کے اس کا انسانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بات سمجھ میں اس فضیلت کا انسانوں کے ساتھ تعلق کیا مطلب تعلق نہیں ہوتا کہ انسانوں میں یہ فضیلت ہو جو اس مالک کے انتخاب کی وجہ سے ہے اور محض محل اسی وجہ سے انسان کو شان اور رتبہ مل جائے یہ مالک کے قانون میں نہیں ہے مالک کے قانون میں اس فضیلت کے ساتھ جو دوسری فضیلت ہے عمل والی کوشش والی اپنے کردار والی جس کے نتیجے میں اللہ فضیلت دیتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس فضیلت کی اصل شان قدر ہے اس کی حیثیت ہے یہ جو پہلی فضیلت ہے اس کا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے غیر انسانوں کے ساتھ سال علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کی قدر زیادہ اس کی شان زیادہ کیوں شان زیادہ خدا نے بنا پسند آ گئی انتخاب ہو اللہ کے رسول کا بوجھا بن گیا تو فضیلت ہوگی اس لیکن اس فضیلت میں جھگڑا نہیں ہے بات سمجھ ہمارے مذہب اہل سنت میں مولا علی سے باقی سب امت سے تین صحابہ کرام کو جو فضیلت ہے خصوصاً ابو بکرو یہ فضیلت اختصاصی نہیں یہ فضیلت دوسری ہے جزا والی کہ ان لوگوں نے ایسے عمل خدا کے لیے کیے کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو تمام امت سے برتری اور فضیلت عطا فرما دی اب میرے بھائی یہ جو پہلی فضیلت کو چھوڑ دو کیونکہ اس سے ہمارا سرکار نہیں بات ہو رہی ہے دوسری فضیلت جو جزا اور کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کے اندر بات کرتے ہیں وہ امال کیونکہ عمل کی وجہ سے ہوتی ہے اب ہم نے بتانا ہے کہ عمل کہ کتنے اسباب ہیں جن سے عمل دوسرے عمل سے فضیلت پاتا ہے دوسرے لفظوں میں افضلیت عمل کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں شیخ عبد العزیز محدث دہلوی سے دہلوئی نے وہ کل اسباب سات لکھے ہیں جب کوئی عمل کسی دوسرے عمل سے اونچا بنتا ہے تو ان سات وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتا بڑا عجیب سا موضوع ہے بڑا تحقیقی سا اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ تمہارے اہل سنت و جماعت کے اولیاء اور بزرگان دین سادات کرام داتا علی اجمیری جیسے خواجہ معین الدین اجمیری جیسے اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کو پسند کرے انہوں نے پسند کیا تو کیوں کیا کس گہرائی تک پہنچ کر یہ پسند کر چکے ہیں تمہارا مذہب یہ کوئی عام سرسری یا زمین سے اوپر بنا ہوا مذہب نہیں یہ وہ مبارک مذہب ہے جس کی تہ دیکھو تو تحت سرا ہے جس کی بلندی دیکھو تو عرش معلہ ہے اللہ اکبر میرے دوست پہلی وجہ بتاتا ہوں کہ ایک عمل دوسرے عمل سے اچھا اور افضل اور اونچا بنتا ہے تو کس وجہ سے بنتا ہے پہلی وجہ ہے ماہیت عمل کیا مطلب کہ عمل ہی ایسا ہے کہ اس کی حقیقت اس کی ذات دوسرے عمل کی ذات سے آلہ ہے افضل ہے مثلا نماز روزے سے افضل ہے ہر عبادت سے افضل قرار دیا گیا نماز کو یہ نماز کی ذات کی وجہ سے ہے کہ نماز کو قدرت نے ایسا بنایا کہ اگر اس نماز کو صحیح سمجھ کر اور صحیح طریقے کے ساتھ پڑھا جائے تو حقیقت میں نماز کے ساتھ کی شریعت اسلام میں کوئی عبادت نہیں بات نہیں نماز کا عمل روزے اور دیگر عبادات سے افضل ہے جب نماز کو سمجھا جائے اور اس کے شرائط و آداب کا مکمل خیال رکھا جائے تو نماز واقعت افضل ہے اور یہ افضل کیوں ہے اس کو خدا نے بنایا ایسا ہے اس کی ترکیب ایسی ہے ہاں جی اگر دیکھیں تو خدا پاک نے حج کے عمل اس کے اندر داخل کر دیے جہاد اس کے اندر داخل کر دیا یعنی روح حج کی روح اس میں ہے جہاد کی روح اس میں ہے زکات کی روح اس میں ہے جتنی باتیں ہیں ان کی روح اللہ نے نماز میں جمع کر دی ہے بشرطے کے نماز ہو بشرطے کے نماز ہو یاد رکھنا پرسوں کی بات ہے میں ملتان سے جلسہ کر کے آ رہا تھا تو راستے میں موٹر وے پر یہ تاندلیاں والے کے علاقے میں موٹر وے پر ہوٹل پہ روکنا ہوا ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میرے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ گولڑا شریف سے نسبت رکھتے ہیں تو گولڑا شریف کا نام آیا وہ فوراً میرے پاس آ گیا کہنے لگا حضور دعا فرمائیں ایجوکیشن کے ساتھ تعلق ہے اور گیارہ کنال میں اب اسکول تیار کر رہے ہیں لاہور میں دعا فرمائیں وہ میں پریشان ہو گیا اندر سے میں نے کہا یار یہاں تک بھی نوبت پہنچ رہی تھی مجھ سے سکول کی دعا کروائی میں نے کہا یار تم تو اس منو میں نے کہا بھائی میں ناراض نہ ایک بات کہوں کہنے تو میں نے کہا آپ تو اس منہوس عمل میں مصروف ہیں اس کفر اور شیطانی میں آپ مجھے کیوں شریک کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے سچ بتاؤ تم کفر اور یہودیت اور شیطان کی خدمت کر رہے ہو یا نہیں وہ اس کے چہرے پر نا ندامت آنے شروع ہو گئے ہاں، ہاں، ہاں، جی جی جی اب تھوڑی دیر کے بعد باتیں تو کافی تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا وہ جو ہم بناتے ہیں بنا رہے ہیں سب اس میں نماز بھی پڑھاتے ہیں نماز کا بھی بندوبست ہے میں نے کہا نماز کا بندوبست ہے لیکن یہ بتاؤ اس میں ناچنے کا بھی بندوبست ہے گریم نواز بی بی صاحبہ نے یہ کہا کہ سب کو نچاؤ عورتوں کو بچیوں کو اور پھر دنیا کو دکھاؤ میں نے کہا ہاں میں نے کہا بتاؤ ان سلا تنہا ان الفاشا والمنکر بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے تیری کون سی نماز ہے جو ناچنے کے ساتھ جمع ہو رہی ہے یقین کرنا ماننے پہ مجبور ہو میں نے کہا دعا کرو میں تو دعا کروں گا تیرے لیے اللہ تجھے حلال کی روزی اللہ فرمائے آرام سے بچائے تجھے تو بھائی اگر نماز ہو تو ایمان سے ہوں اگر نماز ہو تو اس نماز میں تمام عبادتیں آ جاتی ہیں حج کی روح اس میں ہے جہاد کی روح اس میں ہے زکات کی روح اس میں ہے تمام عبادتوں کی جان قدرت نے اس کو بنایا ہے اسی وجہ سے نماز تمام عبادتوں سے افضل ہے تو یہ اپنی حقیقت کی وجہ سے افضل ہے یہ مثال دیتا جا رہا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے دوسرا ہوتا ہے کمیت عمل کمیت کا مطلب ہوتا ہے مقدار ایک شخص نے ہزار نفل پڑے ایک نے دو نفل پڑے تو مقدار کس کی زیادہ ہے ہزار والے تو بھائی ہزار نفل کا عمل افضل ہو گیا دو دولوں سے اس کو کہتے ہیں علمی زبان میں کمیت مقدار تو عمل کی کمیت اور مقدار سے بھی ایک عمل عمل سے افضل ہو جاتا ہے ایک شخص نے چالیسواں حصہ زکات دی ایک نے مال اٹھایا اور سارا خدا کے راستے میں خرچ کر دیا تھوڑا اپنے گزارے کے لیے رکھ لیا زیادہ خرچ کر رہا ہے مقدار زیادہ ہے توجہ نہیں فرمائی تو عمل افضل ہو گیا یہ دوسری وجہ ہے تیسری وجہ کیفیت عمل بات سمجھنا کیا کمیت عمل نہیں کیفیت عمل اللہ اکبر حاج صاحب فرماندے نے پنجابی بندے سارے پنجابی بیٹھے بیٹھا چلو تو سونے کیفیت عمل عمل کی کیفیت میں اس کو ادا کرنے کے طریقے میں بھی فرق ہوتا ہے ایک بندہ آیا وضو کر کے چھیتی ٹکرا ماریاں تے پج گیا ایک بڑی تسلی نال وضو کر کے آیا بڑی تسلی نال اطمینان نال نماز پڑھی اللہ دی بار گاہ گڑ گڑا کے اس دے عمل دی کیفیت ہو رہے دے عمل دی کیفیت ہو رہے آخنا پینا وہ اے دی چنگی کہ نہیں کہنا پینا ایک لمیت عمل نیت ایک بندے نے مال خرچ کیتا جگ دی خاطر ایک نے مال خرچ کیتا رب دی خاطر بڑا فرق ہے کہ نہیں نیت فرق آ گیا چمبل فرق آ گیا ایک بندہ پہاڑ برابر سونا دے ایک روپیہ دے خدا دی خاطر اللہ دی بارگاہ دونوں برابر نہیں یہ تو ود جا روپیہ پہاڑ تو یہ نیت بہت ہی اچھی اس فرق نو حدیث شریف جڑا ظاہر کیتا گیا حضرت سیدنا عبد الرحمان بن عوف آپ بہت بڑے جلیل القدر حضور دے پرانے ساتھی سن تے نوے نوے مسلمان ہوئے سن حضرت خالد بن ولید جنہوں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ خالد اللہ دیا تلوار ایک تلوار او خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نو نویں مسلمان ہوئے عبد الرحمان بن عوف صحابی آپ حضور دے پرانے ساتھی سن خالد بن ولید سرکار دی عبد الرحمان بن عوف دے نال کسے گل دے تو تو میں میں ہو گئی آپس کے اندر کشیدگی ہو گئی جھگڑا ہو گیا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر پہنچی آپ نے فرمایا خبردار میرے صحابہ دی عزت کرو وچوں کوئی اہد پہاڑ برابر سونا خرچ کرے میرے صحابی دے جو دی مٹھ نہیں پہنچ سکتا ہوں خالد بن ولید صحابی سن عبد الرحمان بن عوف بھی صحابی سن لیکن اے وڈے صحابی سن او چھوٹے صحابی سن انہاں دی سنگت حضور دلال پرانی سی انہاں دی نمی سی نواں صحابی پرانے نال جس نے ذرا کھے بکھے کر کھڑے حضور نے صاحب فرما دیتا خالد بن ولید ورگے صحابہ نو ہمیں احد پہاڑ برابر سونا لاؤ میرے عبد الرحمان بن عوف جیسے صحابی دے جو دی مٹھا دا مقابلہ نہیں ہو سبحان اللہ توجہ فرماؤ ذرا بولو سبحان اللہ قربان جاوا عبد الرحمان بہنو گل سمجھی یہ عام حدیث نہیں بخاری مسلم اندر ہے عبد الرحمان بن عوف جیسے صحابی نو حضور نے درجہ دیتا کہ خالد بن ولید جیسے دا پہاڑ انہاں دی جو دی مٹھ مقابلہ نہیں کر سکتا وہ جاؤ دی مٹ پہاڑ تو کیوں بد گئی ہے جیڑی نیت کملی والے دی سنگت چ رہ کے عبد الرحمان دی بنی ہے وہ حال خالت بھی نہیں سی بنی جڑا خلوص تے درد جڑا عشق تے محبت انہاں وچ سی او نویں وچ پیدا نہیں ہو سکیا اتو آپ ہی اندازہ لگا لیں عبد الرحمان بن آف پرانا ہے تے خالد بن ولید جیسا صحابی دا عہد پہاڑ سونا دے جاؤ مقابلہ نہیں کر سکتا پھر کیڑی امت رسول دی جیڑی کسے نیکی وچ سچری کے اکبر دا مقابلہ کر جائے اللہ دے رسول کا ساتھ دیتا ہے جسے کسے نہیں دیتا توجہ مولا علی خود بچے سن میں ایک نقطہ کرن لگا شاہ جی قبلہ سب تو پہلا مسلمان سیدہ خدیجہ القبرا ہے بیبیاں سب تو پہلا مسلمان کے سب تو پہلا مسلمان مولا علی بچیاں سب تو پہلا مسلمان بلال گلام لیکن ان چاواں ابو بکر دی صدیق دی شان کیون ٹھاٹ مارتی ہے ذرا ہوں سن کے ویکھی سیدہ خدیجہ ضرور علی مسلمان بی بی پہلی مسلمان بی بی لیکن بی بی ہمیشہ گھر کا ساتھی ہوں میدان دا ساتھی نہیں ہو غلام خود محتاج ہوں مدد کرن جوگا نہیں ہوں بچہ انگلی دے سہارے دا آپ محتاج ہوں کسی نو سہارا نہیں دے سکتا ایک صدیق اکبر سی جڑا محمد کریم دے ہر میدان کا ساتھی توجہ ہے سارے کملے تھوڑے سن مولا علی سمیت آخیا نا ابو بکر تو اتنے جن مینو کیتا میں کوڑے مارا گا وہ جانتے سن دیکھو نا کملی والے سرکار نے کیسی عجیب گل کی فرمایا کوئی ابو بکر کے اگے آ تمہیں پتا نہیں میں جس لیے آخر میں محمد اللہ کا رسول ہوں تھی سارے کہتے سو تو جھوٹا ہے میرا ایک ہی تو یار سی جا کہ سچا ہر کیا لفظ نے ہلن تم تارے خون علی صاحب بخاری دے لفظ نے فرمایا کرے اور تسا میرے یار میری وجہ نال چھڈ دیو کہ نہیں کوئی لفظ تو ویکو مرو میرے یار میری وجہ نال تسا چڈنا ہے کہ نہیں یہ معلوم ہوا صدیق اکبر دا عمل ہر ایک دے عمل تو اچا اس واسطے ہویا ہے کہ پچھلیاں وجوہات ساریا کٹیا کرو آ جاتی ہے کہ جیڑی نیت بو بکرتی وہ کسی نہیں اللہ بولو تو صحیح ذرا لو سجنا اگلی وجہ پنجی لکھی زمانہ عمل وقت بھی فضیلت بن جاتی مثال دینا مال خرچ کرو ہو مہینے سواب گھٹ رمضان کرو سواب وقت نال فضیلت بن گئی عبادت ہور مہینے کرو سواب رمضان کرو مسلمان لوگ صدقے خیرات جمعرات نو ہیں جمعرات کے اندر صدقہ خیرات کا سواب زیادہ ہے وقت نال توجہ ہے کہ نہیں ہوں ذرا غور کری ساری امت دا عمل ایک پاس ہے محمد کریم دے صحابہ دا عمل کیوں ایک پاس وجہ بن جائے بنتا ہے وجہ جیڑا زمانہ محمد کریم دے امت نو مل سکتا ہی نہیں ہاں کہ مل سکتا ہے بس اچھی دس بعد والی دنیا حضور دے وقت تو بعد زمانے تو بعد جو مرضی کرتی رہے جیڑا پاک مستفا دے دور جنوں نیکی تے اسلام دی خدمت کا موقع مل گیا ہے وہ خدمت مڑ کسی دی لکھی نہیں جاندی کیوں وقت نال بھی فضیلت ود جاتی تو وہ پھر وقت ہی ایسا عجیب ہویا کہ اللہ قرآن چاخلا والا عصر اس زمانے کی قسم کھانا ہے جس زمانے چ اپنے حبیب نو بنایا ہے سمجھ نہیں لگی وقت کی فضیلت دیکھ اللہ دا پاک قرآن ہے لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل اللہ فرماتا فتح مکہ تو پہلا فتح مکہ تو پہلا جنا لوگ فتح مکہ تو پہلا جنہ لوکاں نے اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کیتا ہے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا ہے اے برابر نہیں دوجیاں دے نال دوجے برابر نہیں انہاں دے نال انہاں دا درجہ اعظم درجہ انہاں دا درجہ بہت بڑا ہے انہاں تو ہن مالک نے وقت دس کے اس وقت تو پہلا فتح مکہ تو پہلا جڑے عمل صحابہ نے کیتے جنہ خوش نصیباں نو خدمت اسلام دی اس وقت وچ نصیب ہوئی اللہ فرماندا انہاں دا درجہ بڑا ہے قران فرما رہے اعظم درجہ اعظم درجہ ہن ایتھے فضیلت کیوں پہ لبدی ہے کیونکہ او دور اوکھا سی فتح مکہ تو پہلا اسلام دے مشکلات سن جڑے پاک مدنی دے نال مشکلات رہے نے اللہ فرما دے انہاں دا درجہ باد والیاں تو بڑا ہے معلوم ہویا وقت دے نال جڑی فضیلت فتح مکہ تو پہلے والے پا گئے او بعد والے نو نصیب نہیں ہو سکدی سمجھ نہیں آئی جی۔ خدا رسول نے مسلمان جنہوں نے اپنا بزرگ بنا کے ساری خدائی کے سر انہیں ایویں تھوڑا رکھا بے جڑا سمجھ بدھو ہے انہوں نہیں سور لگنی نا جڑے علم والے نے وہ تو پہ جانے تہ تک سمجھنی آئی گل نہیں اب بولو اللہ اکبر سنا کی سمجھ دو حضور دی صحبت حضور دا وقت حضور دا دور عام سمجھ دو لوگوں دے دور بند صحابہ صحیح حدیث چاہتا ہے صحابہ فرما حضور نو دفنا کے مٹی حالے پوری نہیں پائی تے دلان دی کیفیت بدل گئی سی چلیا سمجھ نہیں رہے ترمزی دی حدیث فرمایا حالے مٹی شریف نہیں پائی تے دل دا حال بدل گیا کی مطلب جیڑا مصطفیٰ دی دید آئے ہائے ہائے کملی والے دی زیارت نال جیڑا دل دوتے نور خدا دا وسطہ سی نا وہ بند ہون نال دے چ فرق ضرور آیا ہے ہن اندازہ لگا یہ سرکار دا رخ انور چھپ دیاں فرق آیا تے پھر جس نے ظاہر سی حال ہونا رہ گئے انہوں کا کی حال ہونا ہوں گا وہ جہاں پاکوں کے مقابلے میں کوئی اپنی گل کرے حضور دے دیدار منور ہوں رہ آخری وجہ چھٹی وجہ شیخ نے لکھی مکان عمل اگر کوئی جگہ خاص اتے بھی کوئی عمل کری کیتا جائے نا تو پھر دوسری تھاواں او عمل ود ہے وہ جگہ دی فضیلت دی وجہ ہوں سچی دسیا جی حضور نے خود دسیا حضور نے خود دسیا ایک لاکھ نماز کا سواب تھان سے بولو تو سی پنجا ہزار نماز کا سواب کسے لب مسجد نبوی یہ جگہ بدلن بدل نماز پہ ہوئی نماز اوتھے ہوئی نماز اوتھے جگہ بدلی تو فرق آ گیا اللہ آخری علمی لفظ امور اضافی کو کرنے والا ہے اس جیسا دوسرا کرنے والا نہیں تب بھی فضیلت بن جاتی ہے کیا خیال ہے داتا علی ہجویری اگر نماز پڑھے تو اچھا دوسرا پڑھیے برابر ہونی بولو تو صحیح عمل میں کوئی ساتھ شریک ہو جاتا ہے اللہ اکبر تو نماز پڑھنے لگے نماز کسے اللہ دے ولی دے مگر پڑھ بیٹھا تو حضور نے فرمایا میں سمجھو جی میں کسے نبی دے پیچھے پڑی دوسرے دے برکت والے دے کھلون نال شریک ہون نال بھی فضیلت بن جاندی سمجھ نہیں آئی اس اللہ ہوں سچی دسیا جی کسی اللہ والے دے مگر نماز پڑھے تو وہی تو فضیلت نماز دی بن جائے میں جی میں نبی دے پیچھے جڑے خود سید المبیا پیچھے پانچ وقت پڑھتے سن یہ سات وجہ بنائی شیخ ابد العزیز نے کسی عمل دے اچے ہون دی تے ہون دیکھنے ہاں یہ ستے دے ستے صحابہ وچ ہے سن کے نہیں آئے ہائے ہائے بولو تے صحیح سونے جتے ستے فضیل پھر ستے فضیل بے مثال کٹیاں ہو بنتا عمل ابو بکر سے عمر اللہ اللہ, اللہ فضیلت آلہ درجے توجہ ہے اچھا بھائی فضیلت کی بات تو ہو گئی ارے بھائی فضیلت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے فضیلت کے دو نتیجے ہوتے ہیں جس لیے آخو گے نا شان اچھی تو کن نتیجے نکل گے ایک نتیجہ یہ ہے اللہ دی بارگاہ جڑا اچا ہونا ہے وہ تعظیم زیادہ اللہ دی بارگاہ قرب و منزلت زیادہ جنت اچا مقام جدو اسی کہنے ہیں ابو بکر عمر سارے اچے نے دا مطلب نبیا تو بعد جنت اچے ہو گل سمجھ ہوں اتے بحث آنی ہے کہ جڑا درجہ ملتا ہے نا درجہ ایک ہوں اصلی اپنا کمایا ایک ہوں کسی سے تفیلوں لب جائے بل اصالت کی تباہ علمی لفظ نے سارے لفظ نے درجہ ملنی اپنی کمائی کا اپنی ہت کے دور میں پہنچیا دجا ہے نہیں کسی دفیلوں پہنچے گل سمجھنا بڑی بڑی گل شیخ عبد الزیز نے سمجھائی ہے ہوں جی کھولا گا تو پھر چس آئے گی توجہ ہے صحیح شاہ جی کبلا ایک درجہ اچا ٹھاٹ لینا اپنی کیتی ایک ہے کسے تو دلو شان فضیلت اوہی ہوندی ہے جڑی اپنی ٹھاٹ نال لبے اپنی کیتی نال لبے میری گل سمجھنا بڑی بڑی گل کیتی ہے شیخ نے حضور دے بلال حبشی غلام نے توجہ ذرا آقا جتھے جاوے نوکر نال ہی ہوندے لیکن آقا دا جانا ہو رے نوکر دا جانا ہو رے کسے نوکر نو آقا دے برابر نہیں بناونا ہر کسے نو پتہ ہے تے تفیلو توجہ توجہ ہوں سی فاروق آدم امت چوچے کیوں نے حسن حسین حضور دے ازواج متارا حضور دی اولاد الحقنا بہم ذریت ہم قران وچ حضور دے نال ہون گے حسن حسین اولاد حضور دے نال حضور دے ازواج متحرات حضور دیاں گھر والیاں پاک سیدہ مائشہ صدیقہ پاک حضور دے نال ہون گے لیکن شان اچھی ابو بکر عمر دی کیوں ہے اس واسطے او طفیل محمد تے گئے بیٹھے اے شیر اپنی ایک دے زور تے کر آئیے سمجھ یہ انہیں چبل حسن حسین اچھے نے وہ چبڑ کھوتیا نام راجا جیڑی گل تڑی بیٹھے نے فرمایا کیا اے فرق نہیں کیتا اے تفیلو نال ہون گے او اصلی اپنے درجے چنے تفیل والا اصلی نو کدی نہیں پہنچ سکتا شاہ جی کگلا مثال دے کے سمجھانا میرے گن مین میرا جتیا چکن والا دوجا تیجا میرے نال آن کے اتے بہ جا کتے بہ جا کتوں کھلو جا کتنے کھلو جا میرا برا اتے بیٹھا میرا برا اتے بیٹھا میری کچھ تھلے جتیا چکن والے چلیا جی تمجھے کہندے ہیں جی حضور نے فرمایا شباب اہل الجنہ حسن حسین پاک جنتی جوانوں دے سردار نے میں کیا چلی دیا پترا نبی اسے تین اشارہ دس دیتا ہے فضیلت ابو بکر عمر دی کیوں حضور نے فرمایا دے سردار یعنی جیڑے زندگی دے اندر جوانی اچھی جنتی لوگ مر جاندے نے انہاں دے سردار حسن حسین نے حضور نے دسیا اے جنتی جواناں دے سردار نے ابو بکر عمر نو فرمایا سیدہ کوہل اہل جنہ اے جنتی بزرگاں دے سردار نے تے بزرگ ہمیشہ جوانا تو ہوں جدو بزرگوں کے سردار وہ دو بنے دا مطلب حسن دے بھی گئے بچے حسین بچے جوانوں کے گئے سمجھ آئی کہ نہیں مرے اللہ دو گلا لگا بڑی نمیا ہاں؟ اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے مخلوق تعظیم کرنی پہ فضیلت والے تازیم کرنی پی لیکن ذہن چ رکھنا بعض اوقات جی بجے ان شاء اللہ ڈھائی بجے کرانا انگا افتتاح ان شاء اللہ آئندہ دو بجے ٹھیک خطبہ ختباج مبارک ختم ہوئے گا جڑا اتنے دوست پڑھائے گا دو بجے ختم پابندی نال انشاءاللہ اگو نماز بات سمجھنا بھائی بعض اوقات ہوں شاہ جی شان کسی ہوتی ہے لیکن تعظیم گھٹ شان والے کی زیادہ کرنی پہ وہ کوئی ہور حوالے ہوں گا مثلا جڑے حضور دے ازواج متحرات نے حضور دیا گھر والیاں پاک جنی تعظیم انہوں کی کرنی پی ہے نا اسے کی بھی نہیں کر سکتا اللہ کیوں ان دی عزت منسلک کے سدھی حضور د اس وجہ نال پھر کرونا دی تعظیم عزت بہت ہی کرنی شان اچھی پاوے ابو بکر امر دی لیکن وہ تعظیم دے حوالے نالے فضیلت دے حوالے تو میرے دوستو دو گلا سمجھا مولا علی مشکل کشا سرکار دے کول پیسہ نہیں سی آپ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہی اپنا خرچ کرتے رہنے اور جو کچھ آپ کا مال شریف ہوں وہ ایک نہیں ہوں کہ انہوں کا خرچ پورا ہوئے ہزور تو ہی آپ کا مال آیا ہے جنگ خیبر تو بعد خیبر کی گنیمت کا بہت سارا حصہ مولا علی ہے اتوں مولا علی سرکار کا مال کثیر آیا ہے صدیق اکبر شروع دے نوا اپنے علاقے دے چودھری سمجھو رئیس سن انہوں شروع تو ہی رسول اکرم کی ذات کے مال خرچ کرن دا ڈیر موقع ملے ہوں اگلی گل ذرا غور نال سمجھا جی صدیق اکبر زہد اور فقر کے اندر صحابہ اگے سن کہ اپنے دورے خلافت آپ تنگ رکھے کہ عمر بن خطاب نو کہنا پیا ابو بکر بعد واسطے مصیبت ہی بنا چلے یہ کون تیرے نال دا فکر کرے گا اینی تنگی رکھنا ہے توجہ عمر پاک وہ بھی اسی طرح ہی نال چلے گئے مولا علی مشکل کشا آپ اپنے آپ کا خاندان بہت سی آپ کا کنبا شریف ہی بہت سی اولاد شریف ہی بہت سی ہاں جی آپ نے اپنی بچیاں واسطے جائیداد بنائی رقبہ بھی سی زراعتی رقبہ سی یمبو عرب دے اندر سعودیہ ایک جگہ شاید یمبو بندرگاہ اج کل تو نوی بنی میں چیچا تاریخ پڑھ کے مولا علی اتنے رقبہ سی میں چیچا گڈیاں کر کے ساتھی گئے سا یمبو مولا علی دی وہ دولت خانے تے جائیداد دی زیارت لیکن وہ ظالمان نے نشانات ہر شہ مٹا دیتی اتنے لمبی سانو کوئی شہر میری گل سمجھنا ابو بکرو عمر نو ہر لحاظ نال جو اچا سمجھا جاندہ ہے اونا کوئی شے بنائی نہیں تے ہر شے خدا رسول دے راہ تے ونڈ دتی مولا علی سرکار نے ضرورت دے مطابق اولادا واسطے بڑا کچھ بنایا سی رکھیا سی چھٹ کے گئے دو بزرگ حضرت عثمان تے حضرت علی ان دو بزرگوں نہیں پہنچ سکتے کیوں کہ جو رسول اکرم سرکار نے پیرا مبارک چلن کی پابندی انہوں نے وڈیا کی ہو سکی ہوں سمے لگی ہے خدا دے بندے ہو کسے نو منن دا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا رسول نے جو دی حد بنائی ہے اس تو ہی گانٹ پا دیا کسی نو منن دا یہ مطلب ہے جو اللہ رسول دی طرف حد مقرر ہے ہوتی رکھو ابو بکرو عمر پاک یا صحابہ انہوں اس واسطے اچا مننا پہنتا ہے کہ جو عملہ دیا فضیلت دنیا بنیا وہ ساریا خدا نے اتنے کٹیا اللہ جل شان صحیح العقیدہ مسلمان رہن دی توفیق بخشے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم